اس طرح انہوں نے حق کو جھٹلا دیا ہے چنانچہ یہ لوگ جن باتوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں ابن قریب ان کے ٹھیک ٹھیک حقائق ان کے سامنے آ جائیں گے